عبد الحمید نے بیان کیا ان سے منصور بن معتمر نے ان سے ابراہیم نقی نے ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے لیے گودنے والیوں گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں پر جو اللہ کی خلقت کو بدلیں ان سب پر لانت بھیجی ہے میں بھی کیوں نہ ان لوگوں پر لانت کروں جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اور اس کی دلیل کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت خود قرآن مجید میں موجود ہے آیت وما آتا کم رسول فخذ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکتیس